النبي رسول ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم معزز سامعین کرام اور شریعت اسلام پر اپنے جان مال وقت کو نچھاور کرنے والے میرے دوستوں اور بزرگوں رمضان المبارک کا مہینہ خدا کے فضل و کرم سے ملا اور چلا گیا اس کی کمی اس کی کوتاہیاں اس کی ناقدریوں کی بھگتان اور اس کا عوض بٹورنے کی باتیں ہو رہی تھیں کہ کسی طرح ہمارے ان مسلمان بھائیوں سے جنہیں شیطان اور نفس کی آمیزش کی وجہ سے رمضان کو صحیح قدر نہ کر سکے رمضان کو وصول نہ کر سکے اللہ کی اس نعمت کی قدردانی نہیں کر سکے اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کی جان کر کی سمجھ کر کی سوچ کر کی پی پلاننگ کی رمضان کے بعد سے سوچا تھا جو ہمارے بھائی نفس کے شکار ہو گئے اور نفس کی باتوں میں آ کر جنہوں نے رمضان کی رحمتوں کو رمضان کی مفرتوں کو اور رمضان کے آزادی کے پروانے کو ٹھکرا دیا ہے ان کی کچھ رہنمائی ہو جائے کہ کسی طرح یہ اللہ کا بندہ پھر اپنے رب کے پاس چلا جائے اور اپنی رمضان کی ناقدری اور کوتاہی کو کا اعتراف کر لے کہ میرے رب تو نے ایک مہینہ دیا تھا اس کی ہم نے ناقدری کی لیکن افسوس تو افسوس ہر آنے والی صبح ہر آنے والی منٹ ہر آنے والا لمحہ مسلمان کی ان حالات کو دلوں پر ایک بجلی کی طرح گراتا ہے کہ دل مسمردہ ہو جاتا ہے اور دل بالکل مر جاتا ہے کہ مسلمان کس چیز کے لیے پیدا ہوا تھا مسلمان کہاں جا رہا ایک طرف عمل کی بات ہو رہی تھی کہ عمل کی کوتاہی کو ذرا درست کر لیا جائے عمل کی جو کمیاں تھی اس کمیوں کو پورا کرنے کا راستہ دکھایا جائے کہ مسلمان اب تجھ سے غلطی ہو چکی ہے نفس نے تجھے اپنا غلام بنا لیا ہے نفس نے تجھ سے اپنا یہ کام کروا لیا ہے نفس نے تجھے اپنے رب سے ناراض کروا لیا ہے اور تیرے رب کو تجھ سے ناراض کرا دیا ہے اور تیرے اور تیرے نو رب کے درمیان دوری پیدا کر لی ہے ایک عمل چھڑوا کر تو نے اگر کر بدل لیا ہے تو کوئی چیز نہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہم تجھے شریعت کے راستہ بتاتے ہیں نبی کا پیارا طریقہ بتاتے ہیں اللہ کا ایک اور انعام بتاتے ہیں تو اس انعام کو استعمال کر لے تیری تیری جو جو ہوئی ہوئی تھی کمیاں تھی وہ کمیاں تیری دور ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے تو اللہ کے نگاہ میں تارا بن جائے اللہ کے نگاہ میں رد بس جائے اللہ کا محبوب بن جائے اللہ کا قرب تجھے حاصل ہو جائے اللہ کا پیارا بن جائے تیری دعائیں اللہ قبول قبول کرتا ہو ہو ہو جائے جائے جائے تیرا تیرا رب رب تجھے تجھے دیکھتا چاہنے والا ایک طرف عمل کی کوتاہی کو بھگتان بتا رہا تھا کہ چلو کسی طرح مسلمان کی اس کوتاہی کا حساب اسے بتا دیا جائے مسلمان کو راستہ بتا دیا جائے کہ چل بھائی رمضان کی ناقدری کی تو کی رمضان کا روزہ ایک عمل ہے نماز ایک عمل ہے روزہ ایک عمل ہے تلاوت ایک عمل ہے تراوی ایک عمل ہے تلاوت ایک عمل ہے ذکر ایک عمل ہے صدقہ ایک عمل ہے لیکن جو جو مسلمانوں کو اپنے رب سے میرے دوستوں ملانے کی فکر کی جا رہی ہے مسلمانوں کو اپنے رب سے ملانے کی سوچی جا رہی ہے ناراض رب کو راضی کرنے کے طریقے بتائے جا رہے ہائے افسود ہائے افسوس یہ غلامی کا شکار مسلمان کہاں جا رہا ہے پہلے سنتے تھے کہ عمل کی پڑی نہیں ہے عمل میں کوتاہیاں ہیں آج ایسے ایسے واٹس اور فیس بک اور میڈیا سے ایسی ایسی خبر آ رہی ہیں جو دماغ کام کرنے کے لیے تیار نہیں دماغ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ایک مسلمان ایسا کیسے کر سکتا ہے یہ تو کوئی منافق ہو سکتا ہے ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والا ایسا نہیں کر سکتا ایک اللہ کو رب ماننے والا ڈر نہیں سکتا لیکن غلامی کی زنجیروں نے اور غلامی کے توق نے اس مسلمان کو اتنا بزدل اتنا کمزور اور اتنا بے ہمت بنا دیا ہے اس مسلمان نے سوچ لیا ہے کہ اس دنیا میں کچھ بھی ہونا ہے کچھ بھی کرنا ہے تو گورنمنٹ کے تابع رہ کر کرنا ہے گیروں کے تابع کر کر کرنا ہے ان کے سامنے آواز بلند کی جائے گی ہم ختم کر دیا جائے گا سو جانیں ختم کر سکتا ہے مسلمان لاکھوں انسان ختم کر سکتا ہے لیکن ایک مسلمان ایمان کے کلمے میں مزمحل نہیں ہو سکتا ایمان کے کلمے میں کمزوری نہیں لا سکتا ایک نبی کی محبت میں اس کے اندر کمی نہیں آ سکتی تذکرے پاور کو سن سن کر ارے دیکھ لو مسلمانوں میں کیا کہوں میں نبی کی حکومت نہیں بتاتا میں صحابہ کا پاور نہیں بتاتا میں رب ذوالجلال کی قدرت کو نہیں سمجھاتا آپ کی آنکھوں کے سامنے اخبار اٹھا لو اخبار دنیا کا ایک پکا سپر پاور امریکہ آج ایران کی جوتیا سیدھی کر رہا جوتیا اس کی پاور اس کی طاقت بالکل بے بس نظر آ رہی ہے دن بدن دن ایران دھمکیا دیا جا رہا ہے دن بدن دن اتر کوریا کم کے ناک میں دم کر دیا اور دم کو جھم کی طرف کودنے پر مجبور کر دیا یہ نا امت یہ بھی اللہ کا باغی یہ بھی اللہ کا باغی یہ بھی نبی کا دشمن یہ بھی نبی کا دشمن ہم تو وہ ہیں جس کے ایک ہاتھ اٹھنے پر جس کے زبان کے ہلنے پر یہ دھرتی کود سکتی ہے یہ دھرتی الٹ سکتی ہے یہ آسمان گر سکتا ہے یہ زمین پھٹ سکتی ہے ہم تو وہ ہیں ایک مسلمان کی زبان کی طاقت وہ ہے ایک مسلمان کے ہاتھ کے اٹھنے کی طاقت وہ ہے جو دنیا کے کسی کو معلوم نہیں ہے اسی کو معلوم ہے جس نے اوپر والے کو رب مانا ہے جس نے محمد کو اپنا نبی مانا لیکن گیروں کے تذکرے گیروں کی طاقتیں گیروں کی روپیے گہروں کی پپیٹیاں گہروں کی مالداری کو یہ سن سن کر اتنا بے غیرت اور بے ہمت ہو گیا اس کے پاس سوچنے کے لیے طاقت نہیں کہ تو وہ ہے ایک وہ تھا کارون تھا جس کو ڈبونے کے لیے اللہ نے دریا کو حکم نہیں دیا زمین کو ڈبو دیا تاریخ رکھ جائے اتحاس ہو جائے کہ ہم جب پراپرٹی والوں کو ڈبانے کے لیے آتے ہیں تو انڈیا چھوڑ کر لندن کی کورٹ میں اس کا کیس چلا کر اس کو نیرو مودی کو جیل کے حوالے کرتے ہماری قدرت وہ قدرت ہے تو وہ خدا کا ماننے والا ہے افسوس ہے مسلمان مسلمانوں کس چیز پر رویا جائے کس چیز کو بولا جائے کس چیز کو کھولا جائے کس چیز کو روکا جائے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ لڑا ہوا انسان جب تک میرے دوستو رب سے سمادھان نہیں کرو گے رب کی آو بھگت نہیں کرو گے مسجدوں کا استقبال نہیں کرو گے علماء کا احترام نہیں کرو گے دین کو گلے سے نہیں لگاؤ گے یاتراؤں کے سواگت پر تم کو مجبور ہونا پڑے گا تمہیں مجبور ہونا پڑے گا وقت آئے گا وقت آئے گا مسلمانوں جہاں تک میری آواز سن جا رہی ہے سن لے آج تم کرو کل تمہاری بیٹیوں پر سناؤ گے بھی یہ دھیان رکھے میرے الفاظ کو نوٹ کرو اگر رب کو رب نہیں مانا رب کے پاور کو رب کی طاقت کو اپنے دلوں میں نہیں سمایا رب کے روپیوں کو اور رب کی پپیٹی کو اور رب کے خزائن خزائن السماوات والر تمام دنیا کے سماوات کے خزانے رب کے مالک کے ہیں کسی اور کے نہیں ہے وہ سارے کے سارے اس کے غلام ہیں یہ طاقت اگر نہیں بسائی گئی یہ یقین نہیں پیدا کیا گیا تو میرے دوستو وہ وقت قریب ہے وہ وقت اپنے آنکھوں سے دیکھو گے اللہ کرے ہمیں نہ دکھایا جائے آج تم سواگت کر رہے ہو کل تمہاری ماں بہنوں کو لے کر تم سواگت کرو گے اور ان کو شوکیز میں اور سیل کی طرح سجاؤ گے کہ آؤ ہماری ماں بہنیں تمہارا اکرام اور تمہارا سواگت کرے گی یہ میرا ایمانی فریضہ ہے ایک مسلمان کا فریضہ ہے ایک مسلمان بھائی کا حق ہے کہ ہر مسلمان اپنے بھائی کے آخرت بچانے کی فکر کرے کسی کو اگر میرے بیان سے تان لگتا ہے لگے کسی کو برا لگتا ہے لگے میں تو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ مسلمان کو اگر برا لگ جاتا ہے تو اس کے اندر ایمان ہے بس اس نے یہ سوچ لیا ہے کہ کی آؤ بھگت کرنے سے ہمیں عزتیں ملے گی نہیں نہیں تو رونگ جا رہا ہے تیری سوچ رونگ ہے تو غلط ہے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں حالات ایسے نہیں ہیں ہم خود حالات لا رہے ہم خود کہہ رہے میں مارو ہم خود کہہ رہے میں نوکر بناؤ تو اپنے ایمان کو استعمال کر اپنے نبی کی قوت کو استعمال کر سنتوں کو استعمال کر دعا کے ہتھیار کو اٹھا بم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے ہم وہ ہیں کہ بدر کی رات میں اللہ کے سامنے ہمارا لالا نبی رو رہا نظر آ رہا ہے یا اللہ یہ تھوڑی سی جماعت ہے ہم ہتھیاروں سے نہیں لڑتے ہیں ہم دعاؤں سے لڑتے ہیں ہم ہتھیاروں سے نہیں لڑتے ہیں ہم نمازوں سے لڑتے ہیں ہم بموں سے نہیں لڑتے ہیں ہم سجاد سے لڑتے ہیں ہم خیرات سے لڑتے ہیں ہماری تلاوت جاتی ہے تو وہ میزائل بن کر گرتی ہے ہماری نمازیں جاتی ہے وہ دشمنوں کے ہتھیار کو بالکل کند اور بیکار کر کے رکھ دیتی ہے ڈرا ہوا ہے ڈرا ہوا مجبور کوئی مجبوری نہیں کوئی کسی پر زبردستی نہیں کوئی کسی پر نہیں مجھے ایک سیمپل لا کر دکھاؤ ایک سیمپل کیونکہ زبردستی کسی کو کھڑا کیا گیا ہو کہ ہماری یاترا نکلے سواگت کرنا پڑے گا یہ نماز پڑھنے نہیں دی جائے گی یہ تو خود چاہ رہا ہے کہ حکومت ایسا قانون بنا دے کہ نماز پڑھنے گئے مسلمان تو مار دیا جائے گا یہ اندر سے چاہ رہا ہے تاکہ نماز نہ پڑھنی پڑے ہمارے ایمان کی کمزوری ہے ہمارے اعمال کی کمزوری ہے یہ سارے بہانے ہیں یہ بہانے خدا کے دربار میں چلنے والے نہیں ہیں کہ لوگ ایسے تھے حکومت ایسی تھی اللہ کہہ دے گا کہ لاؤ فرعون کی خادمہ کو لاؤ فرعون وہ تھا جس نے اپنے آپ کو بھگوان پیش کیا تھا کہ مجھے رب مانا جائے مجھے رب مانا جائے اور جو مجھے نہیں مانتا ہے اور صرف اس کی جوتیشوں نے اس کو خبر دی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ایک لڑکا جو تیری حکومت کا ستیہ ناش کر دے گا جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا اس خبر کی وجہ سے جو بھی بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوتا تھا اسے کاٹ دیا جاتا تھا صرف کی وجہ سے ہیں آج ایسی مجبوری ہے آرام سے اللہ ڈلیوریا فرما رہا ہے مسلمان کے گھر ہر ایک سال کے بعد ایک سال کا انعام لے کر تیار ہوتا ہے لیکن یہ بزدل ہے بزدل کوئی پریشانی نہیں کچھ نہیں وہ فیرون جس کا یہ آڈر تھا جیسے بنی اسرائیل کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو اسے ذبح کر دیا جائے اس کو پوچھا نہ جائے چھوٹے بچے کا قصور کیا تھا بس اس کو اتنا ڈر تھا کہ کہیں یہی بچہ بنا وہ نہ ہو جو میری حکومت کو ستیاناش کر دے گا میری حکومت کو الٹ دے گا آج تو حکومت کو بھی ہم سے ڈر نہیں حکومت کو بھی ہم سے ڈر نہیں حکومت اور گورنمنٹ بھی سمجھتی ہے چالو گورنمنٹ بھی سمجھتی ہے کہ مسلمان آدھا تو ہمارا ہی ہے صرف نام کی ٹوپی پہنتا ہے اس کو ہم سے کوئی ڈر نہیں ہے کہ ہماری حکومت کو الٹا دے گا کچھ بھی ڈر نہیں ہے مسلمانوں سے مسلمان میں ہماری تو ڈریں گے وہ ہریجن وہ ادنا سے ادنا تھرڈ کلاس گیر جو ہمارے بچوں کو شیٹ کہتا تھا آج ان کے بچوں کو ہمیں شیٹ کہنا پڑ رہا ہے آج ہمیں ان کو سرپنچ صاحب کہنا پڑ رہا ہے یہ یہ ہماری خوش آمدیں اور ہمارے جھکنے اور نمن کا یہ ہمیں ملا ہے یہ سزا ملی ہے جس کو ہم عزت سمجھتے ہیں عزت اور ذلت کا بھی اس کو امتیاز اٹھ گیا عزت کس کو کہتے ہیں ذلت کس کو کہتے ہیں اللہ کہے گا کہ فرعون کی خادمہ کو رہا مشاتا کو فرعون نے اعلان کر دیا تھا کوئی بھی موسیٰ کے پیغمبر کو موسیٰ کو پیغمبر نہ مانے موسیٰ کے خدا کو خدا نہ مانے مجھے رب مانے ایک مرتبہ وہ فرعون کی خادمہ مشاتا فرعون کی لڑکی کو کنگھی کر رہی تھی اور کنگھی گر گئی تو اس نے اٹھاتے وقت بھی ربی موسیٰ موسیٰ کے رب کے نام سے اٹھاتی ہوں یوں کر کے اس نے یہ بول دیا اس کی لڑکی سن گئی اس نے کہا تم نے یہ کیا بولا اس نے یہ کیا بول دیا یہ تو موسیٰ علیہ السلام پہ کرما ہے اور میرے باپ کا آرڈر ہے کہ کوئی بھی موسیٰ کو پیغمبر نہ مانے موسیٰ کے خدا کو خدا نہ مانے کیا تو موسیٰ کو پیغمبر مانتی ہے موسیٰ کے رب کو خدا مانتی ہے ہاں مانتی ہوں تیرے باپ کو نہیں مانتی بس اتنا کہنا تھا وہ بچی دوری ہوئی گئی اور کہہ دیا اپنے باپ سے کہ ہمارے گھر میں جو نوکرانی ہیں خادمہ ہیں وہ آپ کو خدا نہیں مانتی ہیں آپ کو رب نہیں مانتی ہیں موسا کو پیغمبر مانتی ہیں اللہ کو خدا مانتی ہے اس کو بلایا گیا اس کو بلایا گیا لاؤ اس کو دربار کے اندر پوچھا گیا کیا حقیقت ہے بالکل کریکٹ صحیح ہے کوئی بھی اس میں بھول نہیں ہے میں موسا کو پیغمبر مانتی ہوں موسا کے خدا کو رب مانتی ہوں اس کو اللہ مانتی ہوں تجھے اس کا ایک بندہ مانتی ہوں ایک انسان ہے تو میرے جیسا بس اتنا کہنا تھا آرڈر ہو گیا کہ اس کو اس کے کپڑوں کو اتار دیا جائے اور کیلوں سے چونک کیلوں کے ذریعے اس کے بدن کو زمین کے ساتھ جڑ دیا جائے تو میرے دوست دور کی بات ہے ہندوستان کا کوئی خدا کا نافرمان اور رسول کا منکر ایک سوئی چبا کر دیکھے ایک سوئی چبا کر لیکن ایمان بھی تو ایسا ہونا چاہیے چنانچہ اس خادمہ کو سب کے سامنے سب کے سامنے اس کو لگایا گیا لٹایا گیا اور اس کو کیڑے ڈالی گئی زندہ ہے زندہ اور اس کو بڑے بڑے کینوں کے ذریعے اس کے ہاتھ چوڑے کر کے اور اس کے ہاتھوں میں تاکہ ہل نہ سکے اس طرح پھر اسے کہا گیا بول کہ فیرون خدا ہے نہیں بول سکتی وہ تو کوئی مسلمان پولن بازار کا گھانچی اور ایجنٹ ہوگا جو یاتراؤں کا سواگت کرے میں تو خدا کی بندی ہوں وہ کوئی ہجرا ہوگا میں نہیں ہوں میں تو خدا کی بندی ہوں موسا کی امتی ہوں اللہ کو رب مانتی ہوں پاور اس کے پاس ہے ہلاک کرنے کا موت دینے کا زندہ رکھنے کا سب قوت اس کے ہاتھ میں فرعون کے ہاتھ میں کچھ نہیں نہ اس زمانے کے فرعون کے ہاتھ میں تھا اور نہ آج کے زمانے کے فیرونوں کے ہاتھ میں یہ سب خالی ہاتھ کے ہیں یہ ایک ووٹ کے حقدار ہے ایک ووٹ الٹ گیا ان کی سرکاریں الٹ جاتی ہے یہ تو ایک کاغذ کی بھکاری ہے ان سے لڑتے ہیں ان سے نہیں مانتی میں نہیں مانتی کیا کر لے گا ہاتھی اس پر دوڑا ہاتھی سے سون سے ڈرنے والا یہ مسلمان اگر اس کو کہہ دیا ہاتھی اس سے پہلے ہی کہہ دیتا صرف اور ہوتا کہ اس کو ننگا کرو اور اس کو کیلے لگاؤ بڑے بڑے کیلے کھونٹے ہماری زبان میں کھونٹے کہتے ہیں کھونٹوں سے اس کو جلو اس سے پہلے کہتا ہے بھائی میں بھی آیا تیرے تجھے رب مانتا ہوں میرا دادا مر گئے اس کی طرف سے بھی اس کو بھی مانتا ہوں کہ میرے دادا کی طرف سے تو رب میرے پردادا اس کی طرف سے بھی تو رب میری جو بھی فیملی ہے لائف پہلے سے لے کر آدم سے لے کر ابھی تک میرا سب کی طرف میں تجھے خدا مانتا ہوں مجھے کھوٹے جب اگر آج کا ہوتا تو ایک میں کا تو جاتا ہی جاتا ہی ایمان سب کا بھی نہیں ڈوبتا کہ میں سب کی طرف سے تجھے ہی خدا مانتا ہوں پاور آف ایٹرنی لکھ کر گیا میرا باپ زمین کا بھی لکھ کر گیا تھا ایمان کا بھی لکھ کر گیا ہوگا ہاتھی دھو رہا اس پر ہاتھی لائے گئے اور آج کے ہاتھی دھو رہے گدے جیسے آج کے ہاتھی بھی گدے جیسے وہ ہاتھی ہاں جو جنگ لڑتے تھے جنگ علم تر فعل رب کا بے اصحاب الفیل معلوم نہیں ہے تیرے رب نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا کیا کیسے ہاتھی والے ہوں گے قرآن تذکرہ کر رہا ہے علم یجعل کیدہم فی تضلیل کیا اس کی چالوں کو ان کے مکر فروغ کو ان کی قوانین کو اللہ نے فیل نہیں کر دیا نہیں ہے تیرے پاس ہر قرآن پر علماء کے پاس بیٹھ چوکریا چھوڑ بازار کی چھوڑ بڑوڑا چھوڑ سورج چھوڑ وہاں سوئمنگ جانے سے کچھ نہیں ملنے والا ہے یہاں بیٹھ تو ایمان بنے گا وہاں جائے گا چمڑی صاف ہو جائے گی لوگوں کے منہ والے پانی سے اور یہاں بیٹھے گا علماء کی نظروں سے تیرا دل صاف ہو جائے گا علم جال ابرہا کی چالوں کو ہم نے فیل نہیں کر دیا اس خدا کو کسی کی طاقت کی ضرورت نہیں اس کا تو حکم کافی ہے اس کا ارادہ کافی ہے تو وہ آتی تروں تند بڑے بڑے جس کے سامنے مجھے لگتا ہے وہ ہاتھیوں کا تذکرہ ان کی کامت ان کی باڈی اور ان کی جو حیت تاریخ بیان کرتی ہے اس ہاتھی کے سامنے اس ہاتھی کو لگ کر دیا جائے تو مجھے لگتا ہے چوہا بڑا نظر آئے گا لوگ سمجھیں گے کہ بلی کے سامنے چوہا لیکن چوہا بھی بڑا چھوٹا چوہیا ہے ایسے ہاتھی لائے گئے اس پر چلاؤ اس کو رو دو کی بوٹیا بوٹیا الگ کرو روب ڈالا جا رہا ہے ڈرایا جا رہا ہے دھمکایا جا رہا ہے کون ایک ادنا سی عورت ایک ادنا سی عورت اس کو کہا جا رہا ہے ہاتھی لا کر کھڑے کر دیے گئے دیکھ رہی ہے کوئی پریشانی نہیں کوئی چہرے پر پزمردگی نہیں ٹینشن نہیں بس جیسے ہے ویسے پڑی ہوئی ہے کیلے جری ہوئی ہے پڑی ہے آرڈر ہو رہا ہے بول فرون کو خدا مانتی ہے کہ نہیں کبھی نہیں ہو سکتا کبھی نہیں ہو سکتا کہ فرعون کو خدا جائے چو کرنا ہو کر لے فخری مان تک انما انڈما حاضر حیات تو دنیا تو کیا کر لے گا کیا کر لے گا کیا کر لے گا مسلمان ذرا سوچ قرآن کے اس الفاظ کو پر جب فیرونی جادوگر قرآن نے قصے کو وہاں نقل کیا ہے فرونی جادوگر ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام پر ان کا سارا جادو موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی کے سامنے فیل ہو گیا جن کی جادو کی یہ طاقت ہے کہ مسلمان اور نبی کی لکڑی سے فیل ہو جاتے ہیں اس اس کے کا کیا عالم ہوگا اس کا کیا عالم ہوگا میرے دوستوں لیکن ہم نے قرآن پڑھا نہیں اپنے ایمان کو بنایا نہیں ایک ریڈی میڈ ایمان ماں باپوں سے چلتا آیا ہے وہ اپنی دل کے الماری میں سجا دیا میں مسلمان فرعون نے دھمکی دی لَوْكَتِّئَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُسَلِّبَنَّكُمْ فِي جُزُعِ النَّخْلَةِ موسیٰ سے پھرتے ہو کہ نہیں ہاتھ پاؤں الگ الگ کاٹ دوں گا یہاں کا ہاتھ یہاں کا پیر کاٹ دوں گا اور درختوں پر پھانسی دے دوں گا دھمکی تھی فرعون کی آج کے کوئی جوتا نیتا پھیتا کی نہیں تھی کہ بہومتی سے بل پاس ہو اور صبح اٹھ کر پھر سوچنے لگے کہ بھئی یہ کینسر ہے دوسرا بل لانا پڑے گا وہ نہیں تھا فرعون کا آرڈر تھا فرعون کی دھمکی تھی پتا تھا جو کہے گا وہ کر کے رہے گا کوئی میجورٹی کی ضرورت نہیں تھی کوئی بہومتی کی ضرورت نہیں تھی بندھارن اس کا خود کا تھا بندھارن دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی انہوں نے کہہ دیا فقضی کر کر جو کرنا ہو کر ماں انتکار کیا کر لے گا انما تقضی حاضر حیات دنیا تو بہت بہت کرے گا کیا اس دنیا کی زندگی کو ختم کر دے گا موت آ جائے گی مر جاؤں گا جنت میں حلوے مانڈے کروں گا کرے گا کیا دوسرا ان آمنا بے ربنا ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں ہم مسلمان ہیں لیغفر لنا خطایانا وما اکراتنا فرا من السر تاکہ وہ ہماری گناہوں کی بخشش کر دے جو پہلے ہم نے پھولے کیے وہ معاف کر دے ہوئے اور جو تو نے جادو کرایا موسیٰ کے خلاف ہمارے ہاتھوں سے اس کو بھی معاف کر دے واللہ خیر و عبدا اللہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ساتھ وہی ہے کوئی باقی نہیں رہے گا انہو من میاتی ربہو مجرمن فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيَا لَا يَمُوتُ فِيَا وَلَا يَعْيَا جو رب کے یہاں اس حالت میں آئے گا کہ مجرم ہوگا سواگت کرنے والا ہوگا واٹس اپ پر سواگت کے فوٹو پھر رہے ہوں گے میں یہاں تھی رب ہوں مجرما نار جہنم جہنم میں دھکیل دیا جائے گا اس کے ایجنٹوں کے ساتھ اس کے مالکوں کے ساتھ یمفیا نہ مرے گا نہ گا سواری اور جو مومن بن کر آئے گا ایمان لے کر آئے گا اور اچھے اعمال کی ہوں گے لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى ان کے لیے اللہ کے بڑے درجات ہیں تو عورت نے کہہ دیا مشاہدہ نے کہہ دیا جو کرنا ہو کر لے ایمان سے نہیں پھروں گی فقط ایمان تقاض جو کرنا ہو کر لے چنانچہ ہاتھی دوڑائے گئے اس کو شہید کر دیا گیا اور جنتی ہو گئی کیا ہیں آج کے دنیا کے اور پورے ورلڈ کی حکومتوں سے پوچھو ایسی دھمکی ایسی سزائیں دے سکتے ہیں کیوں ڈر رہا ہے چاپلوس خوشامد خور زلیل کیوں ڈر رہا ہے تو لڑ رہا ہے کیوں کیا تیرے رب کا یہ تو منافق ہے منافق منافق ہے رو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہ جان بوجھ کر کرتے ہیں جان بوجھ کر کرتے ہیں ایسی یاتراؤں کا سواگت اور فکہ نے لکھا ہے فکہ نے لکھا ہے مفتیان کرام سے پوچھیں کوئی مفتی ڈرتا ہو میں نہیں کچھ جانا میرا کام کہنا ہے استحسان کفر کفر کفر کو اچھا سمجھنا کفر ہے ان کو کلمہ دہرانا چاہیے جو بھی گئے ہیں ان کو میرا نام لے کر کہہ دیجیے میرا نام لے کر کہ اس نے کہا کلمہ دورہ لے آخرت بن جائے گی ان کی بیویاں ان کا نکاح نہیں ہے ختم ہو گیا جو ان کے سارے ماموں باپ ہیں اپنی بیٹیوں کو کہہ دے ان کو قدرت نہ دے ہوئے کیونکہ انہوں نے کفر کی تکریم کر کے اپنے آپ کو منافق اور کفر کے اندر ٹھکے رہے جب تک علانیہ کلمہ نہ پڑے کسی کونے میں جا کر لا محمد الرسول جیسے واٹس ایپ پر فوٹو چھپوائے ایسے واٹس ایپ پر کلمہ پڑھے اور اس کو عام کریں کہ ہم نے ایسا کام کیا جو نہ غیر مسلم کہتے ہیں جو نہ ہندو کہتے ہیں کہ یہ کرو ہم نے خود کیا ہے خوشی سے کیا ہے استحسان کفر کفر قاعدہ تاکہ ان کے آخرت بچ جائے آخرت مجھے کچھ ملنے والا نہیں ہے مجھے کچھ نہیں ملے گا ہاں اتنا ہے کہ اللہ قبول کر لے ان کا ایمان بچ جائے تو اللہ میری بھی قبر بنا دے آخرت بنا دے بس اتنی مجھے تو امید ہے اور جب ایمان نہیں رہا غیر مسلم کے ساتھ مسلم کی شادی نہیں ہو سکتی ان کی بیویاں ان پر حرام ہیں پہنچاؤ میری بات کوئی نہیں بولے گا بولوں گا میں مجھے شہید ہونا ہے دعا کرو انشاءاللہ مسلمانوں ہمت پیدا کرو ہم بڑے اونچی قسم کے لوگ ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں اللہ کی نظریں ہمارے اوپر ہیں ایک بال بیکا نہیں کر سکتا ایک بال کوئی بھی کسی کے اندر میں نے یہ طاقت نہیں دیکھی اور کوئی ایمان والا نہیں دیکھے گا کہ جس کی طاقت خدا کی طاقت سے بڑھ کر بس ہم تو اتنا جانتے ہیں فرضی جی جو کرنا ہو کر یہ دنیا تو گھونٹ دے گا گھونٹ لے اللہ کا کرما بول کر اگر اس دنیا ختم ہو جاتی ہے تو ہمارے لیے تو واہ واہ ہے لیکن اللہ نہ کرے نہ کرے ایسے سواگت میں چلے گئے تو جہنم کے حوالے ہو جائیں گے تو جنہوں نے بھی کی ہیں وہ توبہ کریں آج پہلے بہت مرتبہ کہہ چکا سادے لفظوں میں کہہ چکا پہلے میں نے کہتا تھا کہ احتیاطاً ایمان رہا ہے اب میں کہتا ہوں لازمان دو رہا ہے کیونکہ معلوم نہ ہونا اب کوئی عذر نہیں ہے پوچھے پہلے علماء سے پوچھا یہ کام کرے کہ نہ کرے اس لیے جن لوگوں نے بھی کیا میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا کون ہے کیا ہے کہاں کے ہیں کس کے ہیں کون ہے ہم کو اس سے لینا دینا ہم تو اتنا جانتے ہیں مسلمان ہیں اس کے ایمان کی بچانا میرا اور ہم سب کا فرض ہے ہم ان کو سمجھائیں میں اپنے ایمان کو دوہراؤ کوئی بھی حکومت دھرم پر زبردستی نہیں کر سکتی کوئی بھی حکومت کرتی بھی نہیں کون آتا ہے تمہارے گھر میں گھسیٹنے نہیں کرے کہ چلو ہماری یاترا آئے گی یہ سواگت کرو پھلہار کرو کون کہتا ہے خود ڈوٹ آیا نہیں اوتانی کری میں یہ کنٹرول میں بول رہا ہوں کنٹرول میں میرے اندر کا جو خیرت ہے اگر وہ باہر آ جائے میں مجھے لگتا ہے میرا سینہ پھٹ جائے یہ میں کنٹرول میں بول رہا ہوں ورنہ میرے پاس ایسے الفاظ ہیں کہ گودرے میں پھرنا ان کے لیے مشکل ہو جائے لیکن آخر کار وہ ہمارے بھائی ہمارا کام ہے ان کو سمجھائیں ان تک بات پہنچائیں اور میں عموماً جو عمومی اور علانیہ ایسی اوپنلی چیز ہوتی ہے اس کو جمعہ میں ہی بیان کرتا ہوں تاکہ دوسرے جو بھائی ایسا کام کرنے کی سوچ رہے ہیں وہ بچ جائے اس لیے نہیں تاکہ ان کا یہاں پر مجھے کچھ پتا نہیں میرا کام اتنا ہے اگر کیا ہے میں ان کے آپ ہو یا کوئی بھی ہو وہ اپنے ایمان کو دہرائے اور کلمہ دہراتے ہوئے لوگوں کو حاضر رکھے کہ بھائی میں کلمہ دہرا رہا ہوں میں نے یہ کام کیا تھا تاکہ آئندہ کوئی دوسرا ایسا کام کرنے سے بچے اور جب تک یہ علانیہ کلمہ نہیں دہراتے ان کی بیویوں کو شریعت کا یہ حکم ہے ان کے پاس نہ لیٹے گناہ جب علانیہ ہوتا ہے توبہ علانیہ کرنی پڑے گی تاکہ امت کو معلوم ہو شریعت ہم زبردستی نہیں کر سکتے کرے زنا کرنے تو کرنے دے ہم کو کیا ہمارا کام بتانا ہے دل میں ایک محبت ہے دل میں ایک جذبہ ہے کہ مسلمان بھائی گناہوں میں منفس رہو اس لیے بتاتے ہیں اگر کوئی کہتا ہے کہ ہمارا بنے ہوئے تو بھائی بنائی بنائی کر منیشو میرا کیا ایمان بگڑنے والا ہے نکاح تو دو پڑے گا بنے کو پہلے کہنا پڑے گا بنے کرنے سے پہلے پوچھ تو کیا کر رہا ہے یہ شریعت کا حکم ہے شریعت کا حکم ہے اس کو اپنانا پڑے گا اور جب تک ہو سکے جب تک پتہ نہ چلے مسلمانوں کو سلام نہ کریں مسلمانوں کو سلام نہ کریں کیونکہ کسی گیر کو سلامتی کی دعا دینا سمجھ کر وہ بھی گناہ ہے وہ بھی گناہ ہے لگتا ہے مفتی بہت سخت بولتا ہے سخت نے شریعت ہے بولوں گا سننا ہو سنے نہ سننا ہو کرنا ہو کرے نہ کرنا ہو نہ کرے تم نماز پڑھ کے کہیں میں نماز پڑھ کے اپنے کام میں جس کو لیکن ہمارا ایک فریض ہے کہ مسلمان نے بھول کے اس کو بتائیں وقت ہو گیا ہے انشاءاللہ اس پر ایک سے ایک باتیں نکلتی رہتی میرے دوستو ڈرنے کی ضرورت نہیں ایمان بساؤ اعمال بساؤ قرآن بساؤ تلاوت بساؤ ذکر بساؤ مسجد آباد کرو اور اپنے علماء کے پاس بیٹھو یقینی باتیں صحابہ کے واقعات بزرگان دین کے واقعات ہمارے سامنے آئیں گے ایمان بڑھے گا ایمان بڑھے گا ہمتیں آئے گی کچھ بھی ہونے ہوا بھی نہیں ہوگا بھی نہیں یہ بھی لکھ لو ہوا بھی نہیں ہے ہو گیا بھی نہیں ایک آدم اور ان کا سب سے بڑا باپ شیطان تب سے چلا آ رہا ہے ان کے باپ کے پاس ساری قوت اللہ نے دی جا دیتا ہوں تو بھی ہمارے باپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکا جو ہمارے باپ کا نہیں بگاڑ سکا باپ سے بیٹا دو قدم آگے ہوتا ہے وہ ہمارا کیا بگاڑ لے گا لیکن سننا پڑے گا ایسی مضبوط باتیں سنو مضبوط لوگوں کے پاس جاؤ تو دل بنیں گے اور دل بن جائے گا تو سب کچھ آسان ہے اللہ مجھے بھی بننے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے ہمارے آل اولاد نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے اللہ اسلام کی حفاظت فرمائے اسلام کو ترقی عطا فرمائے کفر و شرک و بدعت کو اللہ ختم فرمائے کفر و شرک کو اللہ ذلیل فرمائے اللہ ان کی طاقتوں کو ملیہ میٹ فرمائے دعوانا الداعن